سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سیدنا ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گیا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے مجھے کہا ابو عبد الرحمن آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ تم زیادہ عمر والے اور زیادہ علم والے ہو لیکن میں نے کہا نہیں بلکہ آپ خود آگے بڑھیں کیونکہ ہم آپ کے پاس آپ کے گھر اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں بس سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں کیا آپ وادی مقدس میں ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے اور جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے حدیث نمبر پچیس سو انتالیس مسند احمد